معاویہ بن قرہ نے آئس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اور لوگوں کی موجودگی میں حضرت سلیمان حضرت سہیب اور حضرت بلال رضوان اللہ اللہ عنہ مجمعین کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کی قسم اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن کی گردن میں اپنی جگہ تک نہیں پہنچے کہا اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ قریش کے شیخ اور سردار کے متعلق یہ کہتے ہو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا ابو بکر شاید تم نے ان کو ناراض کر دیا ہے اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا ہے تو اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا میرے بھائیو کیا میں نے تم کو ناراض کر دیا انہوں نے کہا نہیں بھائی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے صحیح مسلم حدیث نمبر 6412